ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا خیبر کے دن میں سواری پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا اور میرا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھو رہا تھا کہا ہم اس وقت ان کے پاس پہنچے جب سورج چمک رہا تھا وہ لوگ اپنے مویشی نکال چکے تھے اور کلہاڑیاں ٹوکریاں اور بیلچے لے کر خود بھی نکل چکے تھے تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لشکر ہے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر اجڑ گیا جب ہم کسی قوم کے گھروں کے سامنے اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جنہیں ڈرایا جا چکا تھا کہا تو اللہ عز و جل نے انہیں شکست دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھیاسٹھ